بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر سولہ کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے let's have a brief recap of the previous lecture lecture number fifteen اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کیں وہ بیسیکلی گروتھ کے حوالے سے تھیں کہ in consumer banking the types of growth obviously there are number of perspective کہہ لیں یا نمبر آف اپروچز کہہ لیں گروتھ کی ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی اور which is based on a report and a study of some European and North American banks and four Chinese bank ایک لیڈنگ کنسلٹنگ فرم نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی اور اس کا بیسس یہی تھا کہ اس اسٹڈی کے دوران انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ in order to grow organically through revenue generation not by simply cost cutting in the sense کے جو پروفٹ کی گروتھ ہے ultimately it should come mainly through the revenue growth not by cutting the cost اس میں جو انہوں نے یہ اسٹڈی کی اور ظاہر ہے اسٹریٹجی جو مختلف بینکس تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا اور جو کنسنس سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو ایگزٹنگ کسٹمرز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جائے وہ ایک انہوں نے گریڈ بنایا چار کوڈرنٹس کا جس کے اندر انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی یہ چیز انالائز کی کہ جو وہ کوڈرنٹ جس کے اندر جو کسٹمر پوٹینشیل جو ہے it is high but share of the wallet is low تو that is in a way is the untapped gold ان کے مطابق یہ کوڈرنٹ uh, تھا یہ سیگمنٹ تھا جس میں ضرورت تھی کہ بینکس جو ہیں اس سیگمنٹ کو توجہ ہو جائیں تو باقی سیگمنٹس تھے ان کے خیال سے اس کے اندر جو لیول انہوں نے اچیو کر لیا تھا اس کے اندر جو کسٹمرس تھے جن کو وہ سروس دے رہے تھے یا پروڈکٹس آفر کر رہے تھے وہ already they are making good money out of that اور اس میں یہ تھا کہ شیئر آف دا والیٹ زیادہ تھا اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں شیئر آف دا والیٹ کم تھا اور انڈر اے کمپیٹیو سچویشن جہاں پر مزید نئے کسٹمر اکوائر کرنے کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں I think an alternative logically remains کہ آپ موجودہ کسٹمر کے اس کو ٹیپ کریں اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر ایک آپ کو اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کی جس میں یہ آسپیکٹ تھا یہ جو ریونیو گروتھ ہوگی وہ اگر شیئر آف دا والیٹ کو بڑھانے سے ہوگی تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور اس کے لیے بینک کو کیا کیا میجرز لینے پڑیں گے ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو اس سیگمنٹ میں آپ نے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے as compared to other segment ان کی ایک مخصوص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کا جو بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے تو ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی نیڈس ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ضرورت ہے ایک ایسے سیٹ اپ کی ایک ایسی سسٹم کی یا ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ اپروچ کی جس میں یہ کسٹمر جو ہیں یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا وہ فیل کریں کہ ان کو جو اٹینڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کسٹمر اس سیگمنٹ کے کسٹمر کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کمپیئر کرتے ہیں پرائسز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں مختلف فیچرز کو تو وہ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں آل دو ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو سیگمنٹ ہے in terms of their resources in terms of their آپ کہہ لیں کہ wealth they are I mean not yet qualifying for the private high net worth individual but they have the potential they have the potential to buy more products and more services of the bank تو یہ پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے لیکن ان کا جو شیئر ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکوں کو لیے ضرورت ہے کہ وہ ایڈوائزرس یا آر ایم کے اس کو انٹروڈیوس کریں اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایک آر ایم کسی مخصند جو نمبر آف کسٹمر سیگمنٹ کے ان کے لیے اسائن کر دیے یا ان کے لیے الوکیٹ کر دیے there are number of other factors which has have to be taken into account جو کہ مین جو آپ سے ہم نے بتایا وہ ہے whole has to be a change in the whole set up of the especially not where these branches even even at level of other channels جس کو ہم ملٹائی چینلس کا کانسیپٹ کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈلیوری کا تو یہ وہ جو کسٹمر ہے سیگمنٹ کے they are particular about these things چاہے وہ سیلف سروس کو بھی کیوں نہ اویل کر رہے ہوں کیونکہ they are are possibilities and they are are instances کہ یہ کسٹمرس میں بھی لائک نہیں کرتے کہ ان کا کسی one to one personal contact ہو بٹ ان کو جو سروس ایون دوسرے چینل سے دی جا رہی ہے یا وہ سیلف سروس کی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں they should take into account their needs اور دیئر جو مختلف ان کے لائف اسٹیجز کے جو ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے ان کی ٹریگر ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ تو ان جب چیزوں کو سامنے رکھا گیا تو اس کے بعد in order to further before finalising کہ what actually is the structured relationship approach ان اسٹڈی کرنے والوں نے ایک دوبارہ ایک سارٹ آف سروے کیا ان بینکوں کا کہ وہ اس پرٹیکولر uh, اس کے حوالے سے کس اسٹیجز پہ ہیں جس میں پھر ڈٹرمن ہوا کہ وہ مختلف اسٹیجز پہ تھے جو پہلا اسٹیج تھا اس میں ظاہر ہے وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں اس اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے دوسرے اسٹیج پہ جو زیادہ بینک تھے out of twenty two fourteen banks تھے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جی کر تو رہے ہم یا کریں گے لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی میں انہوں نے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا ان کے جو پروسیجرس تھے ان کے جو سسٹمس تھے ان کا جو سیٹ اپ تھا وہی پرانا لیگیسی چل رہا تھا اس کے اندر کوئی میجر ٹرانسفارمیشن نہیں تھی تیسرے اسٹیج پہ جو کچھ بینک ان کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ یقیناً اس اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے تھے لیکن ہاں، یہاں پھر ان کا دائرہ کار بہت محدود تھا دے آر جسٹ کیٹرنگ اور offering in a way the products on the liability side جس کو ہم انویسٹمنٹ کے یا سیونگ کے پروڈکٹس کہتے ہیں انہوں نے ان اے وے اگنور کیا تھا یا اس چیز کو اٹینڈ نہیں کر رہے تھے جو لون سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں loan side products asset products جس کو کہا جاتا ہے جس میں آٹو uh, لون شامل ہیں مارگیجز ہیں کریڈٹ کارڈز ہیں پرسنل لونز ہیں اس لحاظ سے اس سٹیج والے یہ بینکس بھی لیک کر رہے تھے صرف دو بینک ان کو اس اسٹڈی کے دوران جو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفائی کیے جنہوں نے یہ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کو ان اے وے پوری طرح سے اڈاپٹ کیا تھا اینڈ ان کے جو پھر ریزلٹس انہوں نے شیئر کیے اوور اے پیریڈ ان کا جو گروتھ ریٹ تھا ان کو ریونیو کا تھا جو ان کی باٹم لائن تھی اور ان کا الٹیمیٹ جو افیکٹ ان کی شیئر پرائز پہ تھا that actually proved the effectiveness of this approach اور اس کے بعد جو آخری اسٹیج جس پہ ظاہر ہے اس اسٹڈی کرنے والوں کے حوالے سے کوئی بینک فال نہیں کر سکا تھا اس میں یہ تھا کہ سارے component at a time simultaneously with their full thrust are being applied in this approach so that the maximum benefit and the objective of getting the share of the wallet of the customer in this segment کو اچیو کیا جائے تو یہ اسٹیج تک ہم آئے تھے پھر ہم نے آپ کے ساتھ آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں چھ اس کو ہم نے کس طرح اب آگے ایکچولی اس اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ میں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم اس کو انڈیویجولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں مزید تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کی کیا ایک طرح سے اہمیت ہے ان کے کیا اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں اور کس طرح اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ اس اپروچ کو الٹیمیٹلی سکسیزفل بنائے اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے client understanding and segmentation consumer banking اور ریٹیل بینکنگ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم اس کو شروع سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے دوسرے کورسز میں بھی اس چیز کو کافی تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ segmentation is a very important exercise may be it's from the marketing point of view but at the end of the day when you are going to ultimately drive revenues through your products and services and especially in a case of consumer banking retail banking segmentation بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور سیگمنٹیشن میں ضرورت ہے ایکوریسی کی اور اس سیگمنٹیشن سے پہلے کسٹمر کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنی تو یہ جو ایک ایریا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس میں ہی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اس انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ آپ سیگمنٹیشن بنائیں پھر آپ جب اس سیگمنٹیشن کو الٹیمیٹلی ایک طرح سے ہٹ کریں گے اپنے پروڈکٹ سروس کے ساتھ then you can say you have done a good job لیکن پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ اس میں جو بینکس ہیں جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہاں انیشلی جو ہے وہ لیک کر جاتے ہیں کہ اس سیگمنٹیشن کو کس حد تک وہ پراپرلی ڈیفائن کریں کس حد تک ایکوریٹلی ڈیفائن کریں اس کے اندر کیا ان پٹس ہونے چاہیے اور الٹیمیٹلی جو اس کا ریزلٹ ہو وہ ان کو ہیلپ کرے کسٹمر کو اس کی نیڈس کو اور اس کی ضروریات کو وہ کرنے کے لیے کیونکہ جب تک آپ یہ کسٹمر پروفائل اس کانٹیکس میں ڈیولپ نہیں کریں گے in after doing the segmentation آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ جو آپ کا جو ایڈوائزر ہے جو کہ الٹیمیٹلی انٹریکٹ کرے گا اس کو آپ وہ ایک طرح سے سپورٹ اس کو آپ ایک طرح سے وہ ٹول نہیں دے پائیں گے جس کے بیسس پر وہ اپنے آ جاب کو اپنے رول کو افیکٹولی امپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جب یہ آپ نے کر لیا کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ میں سیگمنٹیشن کرنی کسٹمر کے پوٹینشیل کو آپ نے ڈٹرمنٹ کر لیا تو یہ بات جو نیکسٹ اسٹیج آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں to understand client trigger points اس میں کانسیپٹ ہے مومنٹ آف ٹروتھس کا بھی دیکھیے جو کسٹمر ہوتا ہے ایک بینکنگ میں جس میں سروسز آفر کی جا رہی ہیں اگین فرام اینی چینل ہم بار بار اس چیز کو مینشن کرتے ہیں be it one to one contact in a branch اور any other channel like it is A T M اور انٹرنیٹ بینکنگ اس جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا انٹریکشن ہو رہا ہے اس کا ایک اموشنل آسپیکٹ بھی ہوتا ہے اس کا اموشنل پہلو بھی ہوتا ہے جس کو مومنٹ آف ٹروتھس کہتے ہیں مومنٹ ٹروتھس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایک وہ مومنٹس ہوتے ہیں جس میں اگر ایک بینکر نے اپنے کسٹمر کے اس کو کیپچر کر لیا اور اکارڈنگلی اس نے رسپونڈ کیا تو that's makes the ultimate difference in the customer experience and the satisfaction and the loyalty level of a customer یہ ٹریگر پوائنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا جو ایڈوائزر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹریگر پوائنٹس کو جو ہے اپنے مد نظر رکھے تاکہ کسٹمر کو ڈسپوائنٹمنٹ نہ ہو تو یاد رکھیے جب اس نے یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے اور اس کو آن گوئنگ بیسس پہ وہ ریفائن کر رہا ہے اس میں ایک طرح اسٹرینتھ لا رہا ہے ایلیمنٹ آف ٹرسٹ اس کے اندر انڈکٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسٹمر کو یہ تاثر ملے کہ میں جس بینکر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں جو میرا ایڈوائزر ہے یا جو میرا ریلیشن شپ مینیجر ہے اس کو میرے افیئرس کا پتہ ہے ہی اور شی از فلی اویئر اور fully in a way conversant with my things تو ان کا جو اس کا جو کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس بینک کو ہیلپ کرتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس کی یا سروسز کی آفرنگ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائلٹی اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے اس میں اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جب تک آپ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کریں گے لائلٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا لائلٹی کا کانسیپٹ یہی ہے customer is dealing with you as your banker in such a way کہ may be some very attractive offers from other competitors may not induce him or her کہ جی اچھا وہ آپ کا ڈیفیکٹ کر کے اس کی طرف چلے جائے تو یہ جو ایک لائلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے it is in itself یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے it's a long drawn process یہ ظاہر نتیجہ ہوتا ہے گڈ ایکسپیرئنسز کا ٹرسٹ لیول کا اور اوور اے پیریڈ اگر اس کسٹمر نے اپنی ڈیلنگ میں آپ کے ساتھ if not hundred percent but most of the time اس کا جو آپ کے ساتھ ایکسپیرئنس رہا ہے جو اس کا انٹریکشن رہا ہے آپ نے جو اس کو ایک طرح سے اس کی نیڈس کو سرو کیا ہے اس میں اگر اس ایکسپیرئنس میں پازیٹیونیس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو that will leads to loyalty اور یہ ہر بینک کا الٹیمیٹلی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کے جو نمبر آف لائل کسٹمرز ہیں وہ میکسیمائز ہونے چاہیے وہ اوور اے پیریڈ اگر کمپیریزن ہونا چاہیے تو لائلٹی کا جو انڈیکس ہے بہت سے بینک اس چیز کو یوز کرتے ہیں لائلٹی انڈیکس کو استعمال کرتے ہیں in order to know to to what extent کس لیول پہ ان کے کسٹمر ان کے ساتھ لائل ہیں اور کس حد تک ان کے اندر یہ پراسپیکٹس ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ لائلٹی انڈیکس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب بینک نے ایک گیون کسٹمر کے حوالے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا یہاں ہم ایک چیز کی ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کرتے چلیں جب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ consumer banking is a mass market is a volume business تو یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ انڈیویجول بیسس پہ یہ جو کسٹمر کو اٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو how it is possible in a way answer to this sort of query and question is کہ وائی ناٹ دا سوال یہ ہے کہ once you have the facility support of the technology you have other areas in order to understand the customer needs تو آپ کیوں یہ کہیں کہ جی ہم ان کو انڈیویجلائز سروس نہیں دے سکتے آپ اس کو کسٹمائز چیزیں کیوں نہیں دے سکتے all those products in many way or ان کے مینی فیچرز جو ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے جو پروسیسز ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اسٹل آپ کہہ لیں کہ room for improvement in order to customise the product and services for your given segment customers so that he or she can feel can you are being he or she can be are being treated is being treated differently وہ ایک جو ایک ایلیمنٹ ان کو یہ ملتا ہے کہ فیلنگ یہ ایک جو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے it's big plus for them تو یہ جو انڈیویجل لیول پہ بات ہوئی یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے جہاں ہم ماس مارکیٹ اس کی بات کر رہے ہیں اور یاد رکھیے کہ یہ جو کسٹمرز ہیں یہ بھی جہاں جیسے آپ کو کہا گیا یہ ایوالو ہو رہے ہیں یہ ریلیشن شپ ڈائنامک ہے ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں آ رہے ہیں اور جو کہ ہیومن نیچر ہے اور ہم نے آپ سے ویسے بھی بات کی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہائر لیول کی طرف جائے ہائر لیول کی طرف جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اگر کسٹمر کل کو ان اے وے بیس پہ تھے جو ہم پارلیمنٹ کی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی اس کو ہم نے اگر ہائر لیول پہ لانا ہے جس میں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ چکا ہے ان کے مینس ان کے سورسز امپروو ہو چکے ہیں ان کی ایسیٹس اور ان کے دوسری جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی نیٹ ورتھ ہے اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے تو اس کا اگر کسٹمر بینکر جو ہے ساتھ ساتھ اس کو فالو اپ کر رہا ہے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اس کی حساب سے اپنی چیزیں کر رہا ہے تو اس کا بینیفٹ بھی جو کل کو اس نے دوسری جگہوں پہ جا کر اپنے ان ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ جو سیونگز ہیں یا اس نے اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے اسپینڈنگ کرنی ہے تو اس کا بینیفٹ ظاہر ہے بینکر کو بھی ملتا ہے تو اس ایوالونگ ریلیشن شپ کو بھی مد نظر رکھنا ہے اس میں لالٹی کے ایلیمنٹ کو بھی رکھنا مد نظر رکھنا ہے تاکہ وہ جو ہم نے آپ سے چن کی بات کی تھی یا ڈیفیکشن کی بات کی تھی اس کو مینیمائز کیا جا سکے تو اس حوالے سے اس اپروچ میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لائلٹی کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے اس میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے ایڈوائزر اور کلائنٹ کا ڈائلاگ ڈائلاگ کا کانسیپٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ it's a process of communication in which both the parties are in a way not only talking about their own things but they are developing a mutual understanding آپ یہ کہہ لیں کہ ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ انکوائری کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی بھی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی بات کرے چلے جا رہے ہیں آپ صرف ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اپنا point you have to enquire as well you have to give an opportunity to the other party to let you know what he or she thinks ڈائلگ کا یہ ایک بیسک آپ کہہ لیں پرنسپل ہے پھر اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے ڈائلگ کا کہ آپ جو ایزمپشنز ہیں you bring that assumptions into the open آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری ایزمپشنز ہیں جس کی بیسس پہ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی ایزمپشنز کیا ہیں یہ ایک بہت جنرلائزڈ ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے یا ایک طرح ایکسپلینیشن ڈائلاگ کی لیکن اس کانٹیکسٹ میں جب ہم کلائنٹ کی اور ایڈوائزر کی بات کر رہے ہیں یہاں ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے کہ let the customer explain his or her needs تاکہ اس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور اس کے حساب سے اپنے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو اس نے رسپونڈ کرنا ہے اس ایڈوائزر نے اس کو اس کا موقع ملتا ہے اس ڈائلیک کے تحت ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کا تو یہ جو ڈائلیگ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں جب کسٹمر کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس ڈسکشن کے بعد یا اس ڈائلگ کے بعد میرے بینکر نے میری ضروریات کو سمجھ لیا یہ جو پرسپشن ہے دس از ویری امپورٹنٹ یہاں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ if you are unable to develop that perception in your customer کہ آپ ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئے ہیں یا کر پا رہے ہیں تو یہ پرسپشن ہی in itself will be a big boost towards strengthening the relationship and ultimately پھر جو آپ ان کو پرپوزل دیں گے اس میں جو ڈیسیجن کسٹمر لے گا اس میں یہ پرسیپشن بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا اس میں آپ جیسے دیکھیں گے کہ اس میں کلائنٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اس کو آپ نے بہت ایک طریقے کے ساتھ یار there is a way of doing it اس کے لیے جیسے ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے you are have to just not ask point blank or crudely or rudely but you have to develop way asking the customer کہ جی آپ کی کیا ہو سکتی ہیں فیچر اس میں بات وہیں آتی ہے کہ جب یہ آپ انکوائری کریں گے اب جب آپ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کسٹمر کا پروفائل ہونا چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس کی فیملی سچویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا ان اے وے کہ وہ کس جگہ کس حوالے سے اس کا جو پروفیشن کیا ہے اس کی بزنس کیا ہے اس کی فیملی کا میک اپ کیا ہے جب یہ سب چیزیں ہوں گی اسی سال سے جب آپ اس کو انکوائری کریں گے تو یہ جو انکوائری کا پروسیس ہے it will establish the foundation on which you are ultimately going to offer the services کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹ اینڈ سروس آفرنگ جب ہم نے اس چیز کی طرف دیکھا کہ کسٹمر کو آپ نے سیگمنٹیشن کر لی آپ نے اس کو پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کر لیا پھر آپ نے ایڈوائزر کے تھرو اس کی اس کو نیڈس کو آپ نے اس کی لائلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے اسٹیبلش کر لیا آپ نے اس کے ساتھ ٹرسٹ اسٹیبلش کر لیا تو اب ضرورت ہے پروڈکٹ اینڈ سروسز آفرنگ کی یہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے اہم کمپوننٹ ہے جو اسٹرکچر اپروچ ہے ریلیشن شپ کی اس میں کیا ہے کہ یہ جو سارٹ آف ایک سائیکل ہے اٹ مے اپیئر جیسے کہا جا رہا ہے needs advice product architecture but it's a sort of ultimately it's a circular things یہ سائیکل ہے جو چلتا ہے ساتھ ساتھ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا جی یہ یہ اس کی نیڈس ہیں کسی حوالے سے بھی پھر آپ نے اس کو ایڈوائز کیا کہ بھائی اگر آپ کی نیڈس یہ ہیں تو ہماری طرف سے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ these are the things these are the products these are the services which you may require which may benefit you یہاں پھر آپ کی اپروچ وہ پش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ یہ لے لیجیے آپ کو فن ہوئے نہیں you have to give a sort of advice you have to give a customer an option کہ جی یہ پرپوزل ہے یہ اس کے فیچرز ہیں یہ آپ کے پاس ہم آفر کر رہے ہیں and decision is going to be yours اور تیسرا ظاہر ہے جو الٹیمیٹلی جب وہ کسٹمر اگر انکلینیشن یا ویلنگ شو کرے گا تو پھر وہ جو ایکچوئل پروڈکٹ اور سروسز ہے اس کو آفر کریں گے تو اس سائیکل کو اس سیکوینس کو بھی بہت ایک طرح سے اہم ہے اس کی آپ کو اس کی افیکٹونیس کو ایک ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسٹمر کے حوالے سے اس کو اسی سیکوینس میں فالو کرنا ہے تاکہ اگر یہ سیکوینس فالو نہیں ہوگا اور سیکوینس جیسے میں نے آپ سے کہا یہ لینئر نہیں ہے ultimately it's a circular thing اور جب یہ چیز ایک طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو this again will evolve back to that کہ جی اچھا آپ نے وقت کے ساتھ اوور اے پیریڈ آپ کی اگر ریلیشن شپ اس کے ساتھ ایسی ہے اس کی نیڈس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر اس کی ضروریات جو ہیں وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں تو اگر آپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے تو پھر آپ اس کے پاس اس سے کانٹیکٹ میں جائیں گے کانٹیکٹ کریں گے اگین یہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لیول آف کانٹیکٹس بھی اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ کسٹمر اریٹیٹ فیل کرے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تک اس ریلیشن شپ میں آپ کسٹمر کو اس حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس وقت اور کہاں چاہتا ہے کہ آپ ان سے اس کو اپروچ کریں تو جب یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں گے اور پھر الٹیمیٹلی اس کو پروڈکٹ آفر کریں گے تو اس میں اس کسٹمر کو جو ڈیسیجن لینا ہوگا وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس ڈیسیجن میکنگ میں کسی حد تک کلیئرٹی آ جائے گی اور آپ کے جو چانسز ہیں آپ کے جو پراسپیکٹس ہیں اس کو سیل کرنے کے وہ ظاہر ہے کمپیریٹیولی اس کے اندر کافی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ امپرومنٹ آ جائے گی اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے مختلف سروسز اور پروڈکٹس کو بنڈل کر کے دینا ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بنڈل جو ہے وہ کس حساب سے ہے اور اس میں ضروری اس چیز کی ہے کہ جیسے ایک بینک اسٹڈی کے اندر اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور اس چیز کو بہت افیکٹولی یوز کیا کہ اس نے جو پروڈکٹس تھے ان کو اس طرح سے کیٹر کیا کسٹمر کے نیڈس کے حوالے سے اور they have achieve lot of success which ultimately transform into better operating results more revenues and bottom line یہ تیسرا جو ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ایلیمنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اسپیشلائزڈ سیلس فورس بنائیں اور اس میں جو برانچ کا جو سائز ہے اس کو بھی اکارڈنگلی آپ ایڈجسٹ کریں یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے ریلیشن شپ کو اسٹرکچر کرنے کی بات کی تو جو ایڈوائزر ہے اس کے رولز بہت واضح ہونے چاہیے وہ اگر ملٹائی رولز پہ یا ملٹی ملٹائی ٹاسکنگ پہ جا رہا ہے تو وہ پھر اپنی جاب پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا اس کا پھر ضرورت اس چیز کی ہو جائے گی کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کی جو ٹینشن ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی اور پھر there are possibilities that customer will feel at times کہ ہی اور شی از بینگ نگلیکٹڈ تو یہ ایک اوائڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائیں اور جو ان کے ڈفرینٹ موڈز ہیں اپروچز ہیں کلائنٹس کی طرف اس کے حوالے سے ان کے رول بہت واضح ہونے چاہیے تاکہ کسی گیپ نہ ہو اور اس میں جو ٹائم الوکیشن ہے اس کی پرفارمنس مینجمنٹ کے اس میں بھی وہ الجھ کے نہ ہو رہ جائے اس کو آپ ایک طرح سے وہ فری ٹائم دیں اس کے ٹائم کے اندر اس قسم کا وہ ہونا چاہیے کہ the advisor should spend uninterrupted time a quality time کہ جس کے اوپر اس کے اوپر کوئی اور پریشرز نہ ہوں اپنے جاب کو اپنی رسپانسبلٹیز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے تو ایک یہ بھی اہم جو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ہے اور اس میں سپورٹ ظاہر ضرورت ہے ایچ آر کو چاہیے کہ وہ ان رولس کو ڈیفائن کرے اسی حساب سے اس کو تیار کرے اور باقی چیزیں جو ہیں اسی حساب سے they should fall in place next آپ دیکھیں گے way of working way of working میں کانسیپٹ یہ ہے پہلا جو ہے پیپل فیکٹر کا ہے people factor is always important time and again اس کانٹیکس میں بھی کہا گیا اور مختلف مراحل پہ بھی مختلف موقعوں پر بھی ہم نے چیز آپ کے ساتھ شیئر کی پیپل ایلیمنٹس جو ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں پالیسیز کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن people element is always important تو اس کیس میں جو چینج کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کو ایک پیریفرل کہہ لیں یا ایک ٹیمپریری آسپیکٹ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بزنس ماڈل آپریٹنگ ماڈل میں بات کی تھی کہ جو چینجز آئیں گے that will be fundamental changes تو یہاں بھی وہ کانسیپٹ کسی حد تک وہی ہے کہ خاص طور پہ جب آپ برانچ کو اس میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہوں گے یہ جو اسٹریٹجی ہے آپ کی یا یہ اپروچ ہے اس میں آپ کو ایک ایلیمنٹ آف چینج لانا پڑے گا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو آپ کو اس طرح سے چینج کرنا پڑے گا اس میں جو برانچ کا مینیجر ہے اس کا اہم رول ہوتا ہے اور ہمارے سیٹ اپ میں اگر آپ دیکھیں گے اس کی اپلیکیشن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ our banking system is basically a branch based banking system جہاں آہستہ آہستہ دوسرے چینلز بھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن ابھی ڈومینیٹڈ بائی برانچز تو برانچ کا جو یونٹ ہے ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری کے حوالے سے is is still important in the context of Pakistani banking in general and consumer banking in particular تو جب یہ ہم پیپل فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جو برانچ کی جو ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر ظاہر ہے مینیجر ہے ریلیشن شپ مینیجر ہیں سپورٹ اسٹاف ہے دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ اور اس کانٹیکس میں آپ جیسے دیکھیں گے کہ چینج جو ہوتا ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے رزسٹ ہوتا ہے یہ ایک ہیومن نیچر ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ یہ پرٹیکولر اپروچ جو ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو according to the human nature بعض دفعہ انکانشیسلی لوگ اس چینج کو رزسٹ کرتے ہیں تو اس کو اس رزسٹنس کو ظاہر ہے آپ نے ان اے وے فائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے آپ نے اس کو ایک طرح سے اوور کم کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ریزسٹنس لیول کو آپ کس طرح مینیمائز کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس چینج پروگرام کے متعلق اس میں جو کمیونیکیشن کا جو آسپیکٹ ہے کہ at the level of branch and other areas there should be clear communication کہ why this initiative is being launched اس کا الٹیمیٹ بینک کو کیا بینیفٹ ہے لوگوں کو کیا بینیفٹ ہے ظاہر ہے جب تک آپ اس کی جو افادیت ہے اس کی افیکٹونیس ہے جب تک وہ کنوے نہیں ہوگی لوگوں تک لوگوں کو کس طرح آپ آن بورڈ لیں گے ہاں جب یہ ایک ایسا پروسیس ہے چینج کا جب آپ کسی کے مائنڈ کو بائی فورس کوارس کر کے چینج نہیں کر سکتے but you have to provide conditions and environment where an individual can himself or herself see the actual what is being planned کیونکہ یہ کچھ اگر ریزسٹنس لیول جیسے کہی گئی ہے کہ مختلف کیٹیگریز کی ہوتی ہیں کہیں زیادہ کہیں کم ہوتی ہے لیکن اگر الٹیمیٹلی یہ ڈسیزن لیا گیا ہے بینک کے انٹرسٹ میں اور گریٹر انٹرسٹ میں لیا گیا ہے تو کچھ جو زیادہ لوگ رجسٹ کر رہے ہیں ان کی رجسٹنس کی بنا پر ظاہر ہے ایسے پروگرامس کو ایسے انیشیٹوس کو اوینڈن تو نہیں کیا جا سکتا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو رجسٹ کر رہے ہیں on the other hand they are very productive very competent people but somehow they are not able to understand the in a way effectiveness or the benefits تو ان کی جو اس جو ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو ان کا کمپیٹنسی لیول ہے جو ان کی اسکلز ہے جو ان کی نالج ہے جو ان کی اوور آل ایک جو کہہ لیں کہ ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو ادھر چینلائز کرنے کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ کو ایک طرح سے چینج کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے میں نے کہا کہ it can't be done there is a way of doing it ظاہر ہے جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور اس میں برانچ مینیجر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ how he or she actually communicate the things and put in the team members that spirit کہ جی یہ جو الٹیمیٹلی کیا جا رہا ہے یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے اس میں سب کا فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ صرف کمپنسیشن کے حوالے سے مانیٹری ایلیمنٹ جو اس میں فائنینشیل آسپیکٹ نہیں ہے but in terms of career growth in terms of professional growth development یہ ساری چیزیں بھی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی جب یہ ساری factors once they fall in place not by chance but with actual deliberate planned efforts تو اس کا جو ایک فیل گڈ جو آسپیکٹ ہوتا ہے نا جو ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی کانٹریبیوشن ہے وی آر آلسو کانٹریبیوٹ تو یہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے سینس آف بلانگنگ ہے ٹیم کا اگر آپ یہ ڈیولپ کر پائیں on part of the team through your branch managers and other areas کے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں تو it will definitely go a long way in the success of this particular initiative اب آپ آگے دیکھیں گے ہم کہ اس اپروچ کی وجہ سے جو ایک بینک نے ریزلٹس حاصل کیے کہ ان کو ظاہر نظر آیا اور بعض دفعہ آپ کو ڈفیکلٹ ڈیسیجنز لینے بھی پڑتے ہیں کہ بہت سی برانچ کے مینیجرس کو چینج کرنا پڑا ان کو پچیس پرسینٹ تک چینج کرنا پڑا کیونکہ they are in a way not accepting this change اور ان کے نزدیک یہ جو انیشیٹو تھا وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا یا ان کی جو اپنا ان کو ظاہر چانسز دیے گئے ان کو موقع دیا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ الٹیمیٹلی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں بٹ ایٹ ٹائمس یہ سب یہاں ہی نہیں اس کی اپلیکیشن ہوتی in greater interest of the whole organisation and other staff and employees you have to make certain tough decisions اور پروفیشنل مینجمنٹ کا ایک یہ بھی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایسے ٹف ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں اس میں اموشنلزم اور سینٹیمنٹس انوالو نہیں ہونے although obviously you are not supposed to be ruthless you are just not going to say the things or do the things in such a way to create an impression that a person on a given day is good for the bank is productive and very next day he or she is no more productive تو اس فیلنگس کو بھی ظاہر ہے آپ نے اوائڈ کرنا اب ہم دیکھیں گے کہ جو بینک اس میں جو آپ سے بتایا گیا کہ کمپریہنسو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جو اس جب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جب اس کو لانچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جی جب یہ انیشیٹو لانچ ہو رہا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے تو ان کی انکوائریز کو ان کے کنسرنس کو اٹینڈ ہونا چاہیے وہ یہ نہ فیل کریں کہ جی یہ جو ڈسیزنس لیا گیا ہے جو اس کا الٹیمیٹ لوپ ہے کمیونیکیشن کا وہ اس لوپ کا حصہ نہیں ہے ان کے جو کنسرنس ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بعض دفعہ کنسرن جینوئن بھی ہو سکتے ہیں بعض پرسپشنز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا تو ان کنسرنس کو اگر آپ اٹینڈ نہیں کریں گے آپ ان کو انٹینڈیڈ سو تو پھر وہ جو ایڈوائزر ہیں جو کلائنٹ کانٹیکٹ ہے آپ کا ان کی افیکٹونیس ان کی وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو انہوں نے ڈیولپ ہونا ہے آپ کے لیے ایک اہم رول ادا کرنا ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ پائلٹس پروگرام لانچ کیے جائیں on a full blown scale normally یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک پروگرام لانچ کر دیا اور اس کے بعد آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس آئیں گے there are always sort of need first to develop on a small pilot scale the programmes of such nature so that you can first جسے کو کہتے ہیں نا ٹیسٹ دا واٹرس آپ انوائرمنٹ کو دیکھیں آپ اپنے انٹرنلس کو دیکھیں آپ اوور آل باہر جا کے دیکھیں کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں اس کا ڈائنامکس کیا چل رہے ہیں اور یہ پائلٹس پروگرام الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے کہ اس کا سکسیس کیا ہے اور اس کے اندر آپ بہت کچھ لرن کریں گے آپ اس کے اندر بہت کچھ انڈرسٹینڈ کریں گے پھر آپ فائن ٹیون کریں گے اپنی پالیسیز کو with a proper launch on a larger scale تو یہ پائلٹ پروگرام کی بھی اس سارے اس کے اندر بہت اہمیت ہے اور ہم لوگ نارملی یہ دیکھا گیا ہے اور یہ جو یہاں پر ایک نون ایکسپیرئنسز ہیں کہ کمپینز لانچ ہوتی ہیں اس قسم کی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کی ایکچولی مارکیٹنگ کمپینز ہوتی ہیں اور اس کے بعد بہت اس کے فین فیئر کے ساتھ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو چونکہ پائلٹ پروگرام پہ کام نہیں کیا جاتا تو اس میں جو پھر لوگوں کو کنسٹرینٹس آتے ہیں جو پھر لوگوں کو ان وے ہرڈلز آتے ہیں تو پھر لوگ چونکہ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے تو لوگ پینکی ہو جاتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر ایسی کمپینس جو ہے نا شروع ہی میں ایک طرح سے اگر ڈائریکٹ فیلئر نہ کہیں تو ڈائریکٹ جو روڈ بلاکس کا شکار ہوتی ہیں تو وہ پھر باقی ٹیم کے ممبرس کو اور باقی جو اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو ڈیمورلائز کر دیتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پوائلٹ پروگرام جو ہیں وہ اس طرح اسٹرکچر کیے جائیں اس طرح کنسٹرکٹ کیے جائیں کہ لوگوں کو جو موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں کو جو ایکچوئل اس کی پوٹینشیل امپلیمنٹیشن کے بعد جو اس کی بینیفٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں اور اس میں ظاہر برانچ سسٹم نے اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے ایک اور جو اہم چیز ہے اور اس کانٹیکس میں پیپل فیکٹر میں ہے وہ انٹرپرنرشپ کا ہے انٹرپرنرشپ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو برانچ میں لوگ کام کر رہے ہیں they should consider their branch as an independent unit اور اس برانچ کے انڈیپینڈنٹ یونٹ کی success in terms of business growth in terms of profitability and meeting their goals as a way as independent جو انٹرپرنر کا کانسیپٹ ہے کہ دے شوڈ اون دا برانچ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ برانچ ہمارے بینک کے ڈسٹریبیوشن اور ڈلیوری چینل کا ایک حصہ ہے اور ہم حصے میں ہم ایک چھوٹا سا پارٹ ہیں people should own the actual results of the branch جس کو ایک اور کانسیپٹ کہا جاتا ہے اور جو کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریزلٹس کو میجر کرتے ہیں وہ ہے branches are a profit and loss centres at the end of the day branches are self responsible for generating their own resources deposit so that they can deploy those resources those deposit asset side by building up portfolio of loans and then make money تو یہ جو ایک آنٹرپرونرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ you are not just doing it as somebody else want you to do it you are doing it as it you own the business تو جب یہ چیز ہوگی تو اس میں آپ کے پاس ایک ایکسٹرا انسینٹیو ہوگا پرفارم کرنے کا اس کے ریزلٹس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونے کا اور آپ ظاہر یہ فیل کریں گے کہ بھائی یہ جو ہم اس میں کر رہے ہیں اس میں ایلیمنٹ آف ایک بلانگنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کریں گے اس میں بہت اہم چیز ہے کہ جو ہائی پرفارمنس یا لوور پرفارمنس ہیں ان کے اندر فرق کو سامنے لانا ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ یہ فرق نہیں لائیں گے ایز اے یونٹ تو وہ جو ہائر پرفارمنس برانچز ہیں ان کے لیے انسینٹیو کیا رہے گا as compare to lower performance branches اور پھر جو لوور پرفارمنس برانچز ہیں ان کو بھی آپ نے by highlighting the results and by providing proper feedback تو وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں جو لاگارڈز ہیں ان کو ظاہر ہے آپ یہ ایک طرح سے انکریج کریں گے کہ وہ بھی آگے بڑھے اس کے بعد جو ہے یہ جو پروسیس ہے اس حوالے سے یہ بڑا ریگرس پروسیس ہے اسی لیے اس کو اسٹینڈرڈائز اسٹرکچر پروسیس کہتے ہیں آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ جب ہم نے چھ کمپوننٹس کی بات کی تھی تو اس کے ساتھ جو ایک فگر تھی اس میں یہ یہ ایک سائیکل ہے ورچوئل سائیکل جس کے اندر جو کلائنٹ اور جب کسٹمر اور کلائنٹ اور بینکر یا ایڈوائزر کے درمیان ایک انٹریکشن ہوتا ہے ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ کسٹمر کی پہلے نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر آپ اس کو اس نیڈس کی بیسس پر جو آپ نے ڈٹرمن کی ہیں آپ ان کو مختلف پروڈکٹس پرپوز کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی اس کے یہ فیچرز ہیں اس میں یہ فائدہ ہے اس کا اور جب کسٹمر ڈیسیجن لیتا ہے which is an action stage action stage پہ ظاہر ہے کسٹمر پھر کہتا ہے کہ اچھا جی I have decided what I am going to do یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی دس از ناٹ دا اینڈ کیا آپ نے کہا جی آپ نے ڈیل کنکلوڈ کر لی آپ نے سیل کلوز کر دی دا میٹر از فنشڈ نہیں اس کے بعد with a definitely appropriate frequency آپ نے اس سارے اس کو سائیکل کو ریوائو کرنا ہے آپ نے ریویو کرنا ہے آپ نے کسٹمر سے چونکہ آپ آلریڈی ان ٹچ ہیں یو آر آلویز اویئر کہ کسٹمر کی والونگ نیڈس کیا ہیں کسٹمر کسی اس پہ ہے آپ ان سے ان ٹچ ہیں اس میں ایک کانسیپٹ آپ کو جو پریکٹیکلی بینک کرتے ہیں پرسنل سروس کے حوالے سے اور بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی ایک چھوٹا سا جسچر ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے وہ بینکس یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے اس قسم کے کسٹمرس ہیں جن کو انہوں نے پراپر ایڈوائزرس ان کی برتھ ڈے کو انہوں نے پراپرلی لاگ ان کیا ہوتا ہے برتھ ڈے پر باقاعدہ ان کے ان کو کارڈس جاتے ہیں ان کو سارٹ آف ایک برتھ ڈے کیک جاتا ہے تو یہ جو جسچر ہوتا ہے صرف یہ ریممبر رکھنا بینکر کے بیاہ پہ کہ جی وہ آپ کی برتھ ڈے کو آپ کی سالگرہ کو تو یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس ریلیشن شپ کے اندر اور یہ کسٹمر پھر فیل کرنے لگتا ہے کہ یہ جو میرا بینکر ہے یا میرا اس کا جو ریپرزینٹیو ہے جو ایڈوائزر ہے he or she really cares for me تو ریویو کا کانسیپٹ اس میں یہی ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو frequently with an appropriate frequency review کرتے ہیں اور کسٹمر سے آپ ان ٹچ رہتے ہیں تو یہ جیسے فور اسٹیپ پروسیس ہے یہ اس چیز کا انڈیکیٹو ہے کہ اس پروسیس کو جب آپ فالو کریں گے تو you will be moving forward towards the success of this relationship approach اور یہ جو پروسیس جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا یہ یہ ہے ایپ سے شروع ہوتا ہے اس میں آپ اوور آل جو کلائنٹ کی نیڈز ہیں اس کو اسرٹین کرتے ہیں یہ میں تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ اس کو کر رہا ہوں پریفرنسز ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے پھر آپ پرپوزل ڈیولپ کرتے ہیں اور پرپوزل ڈیولپ کرتے وقت اگین آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ you are not pushing the products and services for customer to buy let the customer decide himself ہر سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بار بار اس پہ امفسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایلیمنٹ آف پریشر نہیں ہونا چاہیے کسٹمر کیونکہ اگر یہ جب آ جائے گا نا تو پھر آپ کے اس کی ریلیشن شپ میں وہ ہوگا کہ کسٹمر یہ تاثر لینے لگے گا کہ آپ اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کہہ لیں کہ جو وہ آپ کو بینک کی طرف سے ٹارگیٹ ملا ہے اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں آپ کو بینک کے آپ کے کسٹمر کی اس کا خیال نہیں ہے تو پھر جو بعد میں ایگریڈ اپان ٹرمز ہیں آپ نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے اس کے اندر کوئی امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کو بھی ٹائم اینڈ اگین ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اس میں اگر صرف ہم وہی ایلیمنٹ لے لیں پرائسنگ کا تو پرائسنگ کو آپ نے اس طرح کیا گیا ہے کہ کلیئرٹی ہے اس کے اندر تو اس کے اندر سرپرائزز تو نہیں ہیں کوئی ہیڈن ایجنڈا تو نہیں ہے اور کسٹمر کو جو کچھ ڈلیور ہو رہا ہے وہ according to the agreed terms ہے اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے کہ آپ اس کو پھر ریویو کریں گے اور ظاہر آپ کسٹمر سے پوچھیں گے کہ از دیر اینی تھنگ وچ ہی اور شی تھنگس کہ یا لیکنگ ہے یا اس کی ضرورت ہے یا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اپ گریڈ کرنا ہے تو یہ جب سارا پروسیس آپ اس کانٹیکس میں ہالسٹک اس میں لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے یہاں جو پیپل ایلیمنٹ کی جب ہم نے بات کی تو اس میں internal recruiting and competence management important ہو جاتی ہے یہ وہ ایریاز ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ you have to learn the new ways you have to learn through new techniques اور اس میں یہ ہے کہ جو ایڈوائزر ہیں جس کو آپ الٹیمیٹلی نامینیٹ کر رہے ہیں جس کو آپ اسائن کر رہے ہیں اس میں جو ایبلٹی ہونی چاہیے پروفیشنلزم کے حوالے سے سننے کی ایبلٹی ہونی چاہیے not just to talk just to listen as well to have a broader perspective on customer financial needs یہ بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے کہ جب تک یہ ایبلٹی یا ایٹریبیوٹ اس کے اندر نہیں ہوں گے تو اس کی افیکٹونیس اتنی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تو آپ کو جب یہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے جو آپ نے سلیکشن کرنا ہے اور کمپیٹنس کو جو آپ نے لوگوں کی مینیج کرنا اس میں ان ایٹریبیوٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اس میں آج کل ایک چیز بہت کامن ہے اور اس کا بہت ذکر آتا ہے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ you hire for skills you hire for ایٹیچیوڈ ٹرین فار اسکلس اس کا کیا مطلب ہوا کہتے ہیں جی ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یا بندے کو ہائر کر رہے ہیں یا کسی اسٹاف کو ہائر کر رہے ہیں ریکروٹ کر رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس وقت ریکروٹمنٹ کے پروسیس کے دوران چاہے وہ انٹرویو ہو یا ٹیسٹ ہو یا کوئی اور پروسیجر ہو آپ دیکھیں کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے اس کا ان اے وے ورک ایتھکس کیا ہیں اس کی ویلیوز کیا ہیں اگر آپ نے یہ چیز ڈیٹرمنٹ کر لی تو کل کو آپ اسکلس تو ٹریننگ کے ذریعے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو this is a very important perception which is nowadays being followed by major major companies are very successful تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہائر فار ایٹیچیوڈ ٹرین فار اسکلس ٹریننگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں جو چیزیں امفسائز کی گئی ہے کہ اب ٹریننگ کو بھی آپ نے ایمفسس دینی ہے کہ جو ٹاپ پرفارمنگ بینک نے جو اس سروے کے اندر ہیں ان کو بھی جب دیکھا گیا اور اس کے علاوہ بھی جنرلی بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں they are very effective they are in a way ensuring that کہ جو لوگوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو complete understanding of the product portfolio and other things اس میں جو یہ اسٹرکچرڈ اپروچ ہے اس کو میننگفل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹریننگ پروگرام اس طرح اسٹرکچر کیے جائیں اس میں سارے سارے کمپوننٹس کو جس میں سارے فیکٹرز ہیں اس میں کانسیپٹ سیلس کا بھی ہے مارکیٹنگ کا بھی ہے اور اس میں to understands the customer needs and at the same time to know your own products ان کے فیچرس ان کے جو باقی جو کسٹمرس کو میٹر کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگ کا کمپوننٹ بہت اہم ہے اور ظاہر ہے وہ جو بینکس ٹریننگ کو جو ان کے جو پروگرامز ہیں they are very I mean well structured and they spend lot of energy lot of time and lot of resources on those training programme اس لیے کہ کنزیومر بینکنگ خاص طور پہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کی تو اس میں اگر آپ لوگوں کو پراپرلی ٹرین نہیں کریں گے اور لوگوں کو ٹریننگ کی سپورٹ نہیں دیں گے تو will not be in a position be it the sales force teams marketing teams be it the advisors اور be it the managers I mean یہ وہ آپ کے وہ لوگ ہیں وہ آپ کے ایک طرح سے جو فرنٹ آفس خاص طور پہ جو لوگ ہیں جو اٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اس ٹریننگ کو ان کو اس طرح امپارٹ کی جائے اور ساتھ ساتھ جو کرنٹ جو آپ کہہ لیں کہ جو ٹرینڈز ہیں اس سے ان کو کرایا جائے اور جو اوور آل مارکیٹ کنڈیشنز ہیں اس سے بھی ان کو کرایا جائے تاکہ جو کسٹمر جب آپ ایز اے ایڈوائزر اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو یہ ہو کہ آپ کا جو بینکر ہے ہی اور شی از ویل ٹرینڈ اور وہ جو میں نے آپ سے بات شروع میں کی کہ in terms of the trust at expertise level is such that the customer should feel کہ اس کے ساتھ جو میں ڈیل کر رہا ہوں بیونڈ دا جو کہہ لیں کہ پرسنل ٹرسٹ ہے اس کے اندر ایک ایکسپرٹیز بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جب اٹینڈ کیا جائے گا تو اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ آف لائلٹی بھی ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ یہ ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ بہت اہم ہے اور اکثر اس چیز کو بینکوں میں اگنور کیا جاتا ہے وہ ٹریننگ کو ایک روٹین کی ٹریننگ لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک فارمیلٹی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے لوگوں کو ایک سرٹن کورسز کروا کے ان کو وہاں پر اپنی جاب سے ہٹا کے اور کل کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ ساتھ ساتھ آن دا جاب ٹریننگ بھی ہونی چاہیے ان دا سینس کہ جس کو کہتے ہیں کہ لائف سچویشن میں جس کو گیم سچویشن کہتے ہیں یا ایک کانسیپٹ ہے کہ where rubber meets the road یہ کلاس روم کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے یہ ٹریننگ کے جو پیٹرنز ہیں ٹریننگ کا جو آپ کہہ لیں کہ پروگرامز ہیں they should be done in a live environment branches کے اندر ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہیں جو آلریڈی برانچز پرفارم کر رہی ہیں جن کی پرفارمنس لیول اچھا ہے جن کو آلریڈی اچھا ریٹ کیا گیا ہے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہاں پر جب ٹریننگ پروگرام اس طرح کنڈکٹ کریں جب پہلے ان کو آپ ظاہر کلاس روم میں جو تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے اس سے آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے اس میں ان کی فیملیرٹی ہوگی آپ ان کا جو لرننگ لیول امپروو کریں گے لیکن اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ آپ ان کو فیلڈ میں لے کے آئیں پریکٹیکلی اور یہ تھوڑا سا ٹریننگ کا جو امفسس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایریا کو ہم جنرلی اگنور کرتے ہیں ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو دینی چاہیے تو there is a need to improve the level of training جب ہم نے بات ساتھ ساتھ اس میں کی کہ there is a whole sort of this approach is going to be bring a change تو جو چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے چینج مینجمنٹ کے جو ڈائنامکس ہیں یہ ان اٹ سیلف آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ایک پورا سبجیکٹ ہے چینج مینجمنٹ کا پورے پورے کورسز پڑھائے جاتے ہیں تو لیکن اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں چینج مینجمنٹس کے ڈائنامکس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹریننگ پروگرام کو ڈیولپ ہونا چاہیے اور ظاہر ہے الٹیمیٹ اس کا جو فوکس فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ جو برانچ کی جیم ہے برانچ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کل کو جا کر فیلڈ میں ایز اے ایڈوائزر اور ایڈوائزر کی دیکھیے اگین بہت رول جو ہے بہت ایک سیکرڈ رول ہے اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے اس کو آپ کسی روٹین وے میں نہ لیں اس کو یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف بینک کے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں there is an inherent sense of satisfaction ultimately if you are acting as an advisor to a customer اور یہ جو ایڈوائزر کا جو رول آپ ادا کریں گے اور اس کے جو ریزلٹس آئیں گے تو اس میں جو آپ کو کہہ لیں کہ جی as a team as a sense of achievement drive ہوگا وہ آپ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس سارے ایفرٹس کو جو کیے گئے ہیں اور یہ جو اسٹرکچر اپروچ کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اب تک جس میں ہم نے چار آئٹمس ڈسکس کیے گئے اس کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے یہ ضرورت ہے جب ہم نے اس اسٹڈی میں دیکھا تھا کہ جو اسٹیج تھا پانچواں جس کے اندر کوئی بینک نے فال نہیں کیا تھا اور there is a need for banks to go to that stage اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے ایون چوتھے اسٹیج تک آنے کے لیے جو کہا گیا تھا کہ وہ اس کی ضرورت ہے تو جب آپ چوتھے اسٹیج تک آ گئے ہیں تو یہ کہنا کہ جی آپ نے سارا کچھ اچیو کر لیا از آبویسلی ناٹ پاسبل تو ہمارے جو اس کے نیکسٹ جو کمپوننٹس ہیں جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہیں اور کمپنسیشن کے حوالے سے ہیں ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور یہ چونکہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر میں اس ٹاپک کو مکمل کریں اور جو اسی سے ریلیٹڈ ایک جو گروتھ ایجنڈا ہے generally for any financial services وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ بھی بیسڈ ہیں on certain studies and reports وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ